اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں